والا آل براہی اینی د جا محمد والا آلے محمد مابارک سالا اب راہی م والا لے اب راہی کہانی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے معنون آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ رب کائنات آپ کا تشریف لے آنا رب کائنات میری حاضری بیان کرنا بیان سننا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے آپ تمام احباب میں سے جس جس دوست کو جس جس بزرگ کو جس جس بھائی کو رب کائنات نے آج مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میں مغرب کی نماز ادا کرنے والوں سے صرف ایک معمولی سا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب میں سے تمام بزرگوں میں سے تمام بھائیوں میں سے جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے کوئی ایک آدمی میں مانگتا ہوں جو اللہ رب العزت کے گھر میں کھڑے ہو کر تمام احباب کے سامنے سینے پہ ہاتھ مار کر یہ دعویٰ کر سکے کہ میری مغرب کی نماز قبول ہو چکی ہے کوئی دعوی کر سکتا ہے جی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیکن قبولیت کا دعوی کر سکتے آپ میرے الفاظ پہ غور کریں گے تو بات بنے گی بزرگ جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں جن احباب نے مغرب کی نماز ادا کی ہے وہ دعا کر سکتے ہیں جن نوجوان بھائیوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے وہ دعا کر سکتے ہیں اور میں بھی رب کائنات کا ایک معمولی بندہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ جو میں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے ربنا تکبل منا ان کا انت سمیع العلیم اللہ قبول تو فرما ہم قبولیت کی دعا تو کر سکتے ہیں پر قبولیت کا دعوی کر سکتے یہ تو میں نے بطور مثال عرض کی ہے مغرب کی نماز اسی طرح ہم نے زندگی میں جتنی بھی نمازیں ادا کی ہم نے زندگی کے اندر جتنے بھی رمضان میں روزے رکھے ہم نے زندگی کے اندر جتنے بھی اللہ کے رستے میں صدقے کیے ہم نے زندگی کے اندر اللہ کریم کے گھروں پہ جتنا بھی خرچ کیا ہم نے رب کائنات کی رضا کے لیے دینی مدارس کی جتنی خدمت کی ہم نے خدا کی رضا کے لیے مسافروں کی جتنی خدمت کی ہم نے خدا کی رضا کے لیے جتنا پڑوسیوں کا خیال رکھا یہ جتنیاں بھی نیکیاں آپ اپنی گزشتہ زندگی میں کر چکے ہیں یا مجھے اللہ نے توفیق دی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو میں کر چکا ہوں اپنی نیکیوں کے بارے میں میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنی نیکیوں کے بارے میں آپ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری گزشتہ تمام نیکیاں قبول ہو چکی ہیں ہاں آپ اپنی نیکیوں کے بارے میں میں اپنے اعمال کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں اللہ میری زندگی کی نمازیں قبول فرما اللہ میری زندگی کے روزے قبول فرما اللہ میری زندگی میں ادا کیا ہوا صدقہ قبول فرما آپ بھی کہہ سکتے ہیں ربنا تکبل منا اور ابانا ذوق اور پیار سے کہہ دیں ہو سکتا ہے اللہ کمی بیشی ہماری معاف کر کے قبول کر دے کتنے پیارے الفاظ خلیل اللہ کے اور ربانا ربانا ذوق معلوم نہیں ہوا ربانا تکبل منا اللہ ہم قبولیت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھنا میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی عالم دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی مومن دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی مخلص دعویٰ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا نیک انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے اعمال قبول ہو چکے ہیں کوئی ولی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اجازت دو علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں حضرت سلطان باہو دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اجازت دو حضرت علی حجویری دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اجازت دو حضرت خواجہ غلام فرید دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے اجازت دو کائنات کے اندر پیرانے پیر حضرت عبد القادر جیلانی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے اعمال قبول ہو چکے ہیں لیکن یاد رکھنا میرے اگلے الفاظ اس کائنات کے اندر امت محمد الرسول اللہ کے اندر ابو بکر صدیق وہ بندہ ہے فاروق اعظم وہ بندہ ہے عثمان وہ بندہ ہے علی وہ بندہ ہے حسن و حسین وہ افراد ہیں امیر معاویہ وہ بندہ ہے حضرت ابو سفیان وہ بندہ ہے نہیں نہیں مجھے اجازت دو حضرت بلال حبشی وہ بندہ ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے ہمارے امال قبول ہی قبول ہیں صحابہ کے علاوہ اور کوئی دعوی کر سکتا آپ دلیل پوچھیں میں قرآن میں سے دلیل دوں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے سیرت النبی کے عنوان پر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم دعا کر سکتے ہیں پر میرے محبوب کی زیارت کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں میرے محبوب کی زیارت کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں بلال دعویٰ کر سکتا ہے صدیق و فاروق دعویٰ کر سکتے ہیں عثمان و علی دعویٰ کر سکتے ہیں امیر معاویہ دعویٰ کر سکتا ہے ابو سفیان دعویٰ کر سکتا ہے طلاح و زبیر دعویٰ کر سکتے ہیں سعد ابن ابی وکاس دعویٰ کر سکتا ہے امر ابن آس دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو نمازیں ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہماری نمازیں قبول ہیں جو ہم نے روزے نبی کے ساتھ رکھے وہ روزے قبول ہیں جو سب سفر ہم نے امام الانبیاء کے ساتھ کیے رب کائنات نے قبول کر لیے آمنا کے لال کے حکم پر ہم نے جو مال خرچ کیا اللہ کے راہ میں قبول ہو چکا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں پر صحابہ دعویٰ کر سکتے ہیں الفاظ آپ نے میرے نوٹ کیے صحابہ کیوں دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ کریم فرماتے اولا الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله کلو بہم کروں میرے دل کے اندر تکوے کی دولت موجود ہے لیکن آپ کو تو میرے دل کے حال کا پتا کسی انسان کو دوسرے کے دل کے حال کا پتا نہیں اگر دل کے حالات جاننے والا ہے تو کون ہے اللہ کریم کے سوا دلوں کے اسرار اور رازوں کا واقع کوئی نہیں رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ان علیم سدو رو سدور جمع کا سیگا ذکر کیا پھر جمع کے اوپر جب الفلام آ جائے تو استغراق ٹوٹ جایا کرتا ہے وہاں جنس مراد ہوتی ہے علماء کرام جانتے ہیں رب کائنات فرماتے ہیں اگر ہو سینا اور سینے کے اندر کوئی بات مچل رہی ہو کوئی خیال پیدا ہو رہا ہو سینے کے اندر میں رب کائنات ہر انسان کے سینے کے ہار کو جاننے والی ذات ہوں رب کائنات کے سوا کوئی کوئی بھی دوسرے کے دل کا حال نہیں جانتا اللہ کریم فرماتے کائنات والو تم دعوی کرو میرے دل کے اندر تکوے کی دولت موجود ہے ہو سکتا ہے لوگ تمہاری بات کے اوپر یقین کر لیں لیکن دل کے اندر تمہارے تکوا موجود نہ ہو لیکن میں اللہ تو دلوں کے حال کا واقف ہوں میں اللہ کریم گواہی دیتا ہوں کہ صدیق کے دل کے اندر فاروق کے دل کے اندر عثمان و علی کے دل کے اندر اشرا مبشرہ کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت میں اللہ نے خود رکھی ہم دعوا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا دعوی نہ ہو پر اللہ کریم فرماتے ہیں الزم ہوں کالے ماتا تک کا بح اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمام کائنات کے دلوں کا مطالعہ کیا انسانوں کے دلوں کا معائنہ کیا مجھے صدیق و فاروق کے دل عثمان و علی کے دل مجھے کالے رنگ کے بلال کا دل تکوے کے لیے مستحق نظر آیا میں اللہ کریم نے تکوے کی دولت ان کے دلوں کے اندر محفوظ کر دی ہے اور جن کے دلوں کی صفائی اللہ دے آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بڑا دور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں صاحب کرام کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے تقوی کا نور بھر دیا اللہ فرماتے ایسے تقوی کی دولت نہیں رکھی قانون احقہ و حاولہ میں اللہ کریم جانتا تھا کہ یہ تقوی والی امانت کی حفاظت بھی کر سکیں گے تقوی والی امانت کو سنبھال بھی سکیں گے میرے نبی کے صحابہ کانوں کا بحاو و اولا علماء کرام سے پوچھو کتنے لطائف موجود ہیں کا بھی کہا پھر آل بھی سعد کہہ دیا ہو سکتا ہے میں کسی آدمی کو کوئی چیز نو محفوظ رکھنے کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حفاظت کر لے گا لیکن ممکن ہے حفاظت نہ کر سکے اللہ کریم فرماتے ہیں نانا ہو سکتا ہے تمہاری امانت کے اندر خیانات ہو جائے لیکن اللہ میں اللہ کریم نے نبی کے یاروں کو جو تکوے والی امانت دی میں اللہ کریم فیصلہ کرتا ہوں انہوں نے امانت کو سنبھالا بھی صحیح اللہ حقدار تھے کہ ان کو امانت دی جاتی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دلوں کی صفائی دینے والا کون ہے کون ہے اور اب کائنات فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ لا کن حبب ل کومل مانا وزی آنا بھی کونوی کو والفسوق کومل کپڑا ولفسو کا ولسیا امر آپ کو مال سے پیار ہوگا مجھے دنیا سے پیار ہوگا آپ کو دنیاوی عہدوں سے پیار ہوگا مجھے دنیا کے جھوٹے وقار سے پیار ہوگا آپ کو اور مجھے دنیا کے عہدوں کے ساتھ پیار ہوگا پر اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں گواہی دوں کہ میرے نبی کے یاروں کو پیار تھا تو علی مانا کس سے پیار تھا ہبب لئی کو میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار بھر دیا ان کے دلوں کے اندر دنیا کے عہدوں کا پیار نہیں دنیا کی جھوٹھی عزت کا پیار نہیں دنیا کے جھوٹے وقار کا پیار نہیں اگر میرے نبی کے غریب ساتھیوں کو پیار ہے تو علی مانا نہوفی کلو بے کم اے میرا اللہ تو نے اپنے حبیب کے یاروں کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار کیوں بھر دیا حضرت بلال کے دل میں ایمان کا پیار کیوں بھر دیا اللہ فرماتے زیافی کلو بے کم حضرت بلال کے دل میں ایمان کا پیار اس لیے بھرا کہ بلال ایمان کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے ایمان بلال کے کے ساتھ اچھا لگتا ہے اللہ کر رہا کرئی کومل کوفرا کا ولی میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت بھر دی ہے اپنی نافرمانی کی نفرت بھر دی ہے گناہوں کی نفرت بھر دی ہے اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن نبی کے یار تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اولا وہ مروا دور آپ اور میں جنت کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن رسول کریم کے یار دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں جس کو اللہ کریم راشد فرما دے اس کے جنتی ہونے کے اندر شک کیا ہو سکتا ہے لیکن اگلی بات یاد رکھنا راول پنڈی کے دوستو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار بھر دینا صحابہ کے دلوں میں ایمان کے برتن کو سجا دینا صحابہ کے دلوں کے اندر کفر اور گناہ کی نفرت بھر دینا اللہ فرماتے صحابہ کا اپنا کمال نہیں فضل من اللہ کس کا فضل ہے کس کا فضل ہے ہو تو اللہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے آپ میرا ساتھ دیں گے قرآن کی روشنی میں بہت طویل سفر کرنا ہے ہم نے اللہ فرماتے ہیں اپنا کمال ان کا نہیں ہے صدیق و فاروق کا اپنا کمال نہیں عثمان و علی کا اپنا کمال نہیں کلّہ و زبیر کا اپنا کمال نہیں من اللہ اللہ کریم کی طرف سے فضل ہے کیوں کام بنتا جو اللہ کے فضل سے ہے ساڈی بولی وچ کہنن کم بندا اللہ کریم دے دے فضلاں یوں اگر یقین نہیں آیا تو سلطان باہو کی زبان پہ یقین کر لو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں نہ میں سیرو نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سیرو ساہی سر کہندے نے چھٹاکی دا وی چوتھا حصہ حضرت سلطان باہو فرما سے رو نہ پا تے نہ پوری سر ہوں ہو میں تولا نہ میں ماسا ہوں گل رتیاں تے آئی ہوں رتی پنج رتیاں تلنا تے او بھی پوری ناہو رتی ہوا رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تو پورا بن ہو سی باہو جدا ہو سی فضالو الہی کام بنتا ہے اللہ کریم کے فضل کے ساتھ ہے اللہ فرماتے فضل من اللہ ونعما اتنا تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کے دل پاک ہیں کہ نہیں جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں صحابہ کے دل پاک یا پلید صحابہ کے دل پاک یا پلید تو ہی دیو صحابہ کے دل پاک یا پلید ساری دنیا کے افراد آ کے کہیں صحابہ کرام کے دل برے تھے ان کی نیتیں غلط تھیں میں ساری دنیا کے فلاسفر ساری دنیا کے مولوی ساری دنیا کے پیر ساری دنیا کی کتابیں جو صحابہ کرام کے دلوں کی نیت کو برا کہیں میں تمام کتابوں کو ٹھوکرے مار سکتا ہوں پر قرآن کو چھوڑ سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر تجھے اپنے یار تین حالتوں سے باہر نظر نہیں آئیں گے اللہ وہ کیسے اور رب کائناز فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر تر روکان سجدا یا بتاؤ فضل من اللہ نا اے میرے محبوب یا تو تجھے اپنے صحابہ رکو کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا رکو نہ کر رہے ہوں تو سجدہ سجدوں میں نظر آئیں گے یا سجدہ بھی نہ کر رہے ہوں رکو بھی نہ کر رہے ہو تو پھر تیسرا حال سن میرے پیغمبر یا بتا گا فضل اللہ و رضوانہ جو بھی کام کر رہے ہو تیرے یار میں اللہ ان کے دلوں کی صفائی دیتا ہوں کہ ان کے ہر کام کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے اندازہ لگاؤ حضرت ابو بکر صدیق لطف نہیں آیا رضی اللہ تعالی ہو کہتے ہیں بھائی جانا میرے فاروق اعظم بھائی جب تحجد کی نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے تو بڑی زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ساتھ ہم بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں تو آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں لیکن تو زور زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں تو اس لیے زور کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا تاکہ دل کے اندر غلط قسم کا وسوسہ شیطان شیطان نہ ڈال دے پھر شیطان کہتا ہے نا ہاں ہاں کتنی خوبصورت آواز ہے تیری اتنا تیرا ترنم کتنا اچھا ہے تیرا لہجہ کتنا اچھا ہے تیرا لہن کتنا اچھا ہے شیطان کے وسم سے بچنے کے لیے میں تو زور کی تلاوت نہیں کرتا حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں بھائی جان میں تو زور کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان میرے نزدیک بھی نہ آ سکے جہاں فاروق اعظم جیسا شیر گرج رہا ہو وہاں شیطان جیسے کتے کو آنے کی ہمت نہیں پرا کرتی ان کے دل وسنانا اترے دو شیطان روا ابو داود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو اس لیے زور کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں تاکہ جو اپنے نرم گرم بستروں کے اندر نیند کر رہے ہیں وہ بھی نیند چھوڑ کر اللہ کریم کی عبادت کے لیے مسجد میں آ جائیں اترے دو شیطان شیطان کو بھی بھگا رہا ہوتا ہوں جہاں میری آواز پڑ جائے وہاں شیطان پلید کو نزدیک آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑا کرتی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو آہستہ پڑھوں گا فاروق کہتے ہیں میں زور سے پڑھوں گا صدیق کی نیت بھی ٹھیک ہے فاروق کی نیت بھی اس کے دل کی نیت یہ ہے اللہ کریم راضی ہو جائے فاروق زور سے پڑے تو دل کی نیت یہ اللہ کریم راضی ہو جائے دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہے مجھے اجازت دو صدیق فاروق کی نیت پہ شک کرنے والا مسلمان ہو جن کے دلوں کی صفائی اللہ کریم دے کہ یا بتاؤ نہ اللہ اللہ کریم کی رضا چاہتے ہیں میرے پیغمبر صحابہ کرام سارے پھر صدیق فاروق خاص طور پر اس لیے آہستہ اور زور سے تلاوتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم راضی ہو جائے لیکن تسلی صدیق کو بھی نہیں ہوئی تسلی فاروق اعظم کو بھی نہیں ہوئی صبح دونوں آکائے نہ نامدار کی خدمت کے اندر پہنچے عرض کرتے ہیں آئے دو عالم ہم ایک فیصلہ کرانے آپ کی خدمت میں آئے ہیں ہاں جی بات کیا ہے صدیق کہتے میں آہستہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان دل کے اندر وسوسہ نہ ڈال دے ہاں فاروق تو بات کر جی میں زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آواز سن کر شیطان نزدیک بھی نہ آ سکے نبی فرماتے ہیں صدیق نیت تیری بھی ٹھیک ہے فاروق نیت تیری بھی ٹھیک ہے لیکن تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا میری سنت پہ کام بنتا ہے شاباش وہ سلام والی گل کر بڑا لطف آیا ہے وہ آخنا پہلی باری نعرہ سنیا بڑا دل خوش ہوا اللہ جذبات قبول کرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق نیت تیری بھی سچی فاروق نیت تیری بھی سچی پر تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا میری سنت پہ کام بنا کرتا ہے لا تج ہر بے سلا کا بلا تو خافی تو بے ہا بابو بئی نظال کا سبیلا فاروق تو تھوڑا آہستہ تلاوت کیا کر او صدیق تو تھوڑا زور سے تلاوت کیا کر درمیانی آواز سے تلاوت کیا کرو تب جا کر صدیق و فاروق کو تسلی ہوئی لیکن آہستہ تلاوت کریں یا زور کی تلاوت کریں ان کے دل کا ارادہ ہے کہ راضی کون ہو کون راضی ہو صحاب کرام کے دل کی نیت ٹھیک ہے بات اصل میں یہ کر رہا تھا اگر عبادت کریں تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو جائے اگر بدنی عبادت کرے دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو جائے مالی عبادت کریں دل کا ارادہ کہ اللہ کریم راضی ہو جائے رسول کریم پوچھتے ہیں فاروق کو میں نے جو مال مانگا تھا اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہاں کتنا مال لائے ہو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کا آدھا مال لے کے آیا ہوں اگلی بات بھی ذرا توجہ سے سننا جس کو تمام چیزوں کے حالات کا پتہ ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت یہ بات بھی ساتھ ہے کتنا لاؤ آدھا قبل تو کچھ دیر گزری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہو گئے صدیق تو بتا تو کتنا مال لایا ہے صدیق کا جواب اپنے ذوق کے مطابق ارد کروں توجہ ہے نا <laughs> بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ کے پیارے پیغمبر بلکہ حضرت ایشا صدیق کا فرماتی ہیں میں نے اپنے بوڑھے ابا جان کو دیکھا کہ کچی دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے میں نے ہاتھ باندھ کے ارد کی ابا جان خیر تو دیوار کے اوپر کیا تلاش کر رہے ہیں اب وہ بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی کافی عرصہ ہوا میں نے ایک سوئی اس کے اندر رکھی تھی دیوار میں میں آج سارا مال لے کے جا رہا ہوں رسول کریم کی خدمت کے اندر میں صدیق کا دل نہیں چاہتا کہ سب کچھ لے جاؤں اور سوئی میرے گھر میں باقی رہ جائے عظمت والا مروا بعض کتابوں کے اندر ہے پہلے کہا عظمت والا مروا کہ صدیق نے اپنا اعلی لباس بازار میں جا کے فروخت کر دیا اور ٹاٹ والا لباس پہن کے آ گئے رسول کریم کی خدمت میں تب پتہ چلا کے آیا جبری لو فرشتوں کا سردار آ گیا امام الانبیاء کی خدمت میں اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے عالم پوچھتے ہیں جبرائیل بات کیا ہے یہ ٹاٹ والا لباس کیوں ہے جبرائیل امین جواب دیتا ہے یا رسول اللہ جب فرش کے اوپر تمہارے صدیق نے ٹاٹ والا لباس پہن لیا اعلیٰ لباس اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا تو اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں اگر صدیق فرشوں پہ ٹاٹ والا لباس پہنے فرشتوں تم عرشوں کے پاس رہنے والے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو اور میں اللہ کریم کی طرف سے پیغام بھی لے کے آیا ہوں ان یا علیہ السلام سلام صدیق اکبر سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صدیق لو اللہ توجہ کرنا کس موقع پہ بات یاد آ گئی اگر مجھے کوئی آدمی سلام کر دے پھر امیر آدمی سلام کر دے پھر دولت والا سلام کر دے پھر مجھے افسر کوئی سلام کر دے دنیا کا عہدہ رکھنے والا سلام کر دے نا نا نا نا اگر میرے علم کی وجہ سے مجھے ڈی سی سلام کر دے ایس پی سلام کر دے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آ جائے یا صدر کی طرف سے سلام آ جائے میں قاضی صاحب کو بھی فخر سے بتاؤں گا آپ کے سامنے بھی تقریریں کروں گا مجھے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آتے ہیں مجھے صدر کی طرف سے سلام آتے ہیں پر صدیق بھی تو شان والا جس کو خدا کی طرف سے سلام آیا واہ صدیق تیری قسمت کہتا ہے یا رسول اللہ صدیق کو اللہ کریم سلام کہہ رہا ہے اور رب کائنات پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کریم کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اللہ جبرائیل جبرائیل کہتا ہے اللہ کریم صدیق کی زبان سے سننا چاہتا ہے ہاں جی بات کیا پوچھنی ہے صدیق کے اکبر سے پوچھو فیفا کرے کا ہم ساخے تن سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا کے اپنا اعلی لباس بھی اللہ کے راستے میں دے کے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ جب رسول کریم نے یہ الفاظ کہے ابو بک بکا ابو بکرن حضرت صدیق اکبر کے آنسو آ گئے صدیق اکبر رونے لگ گئے رو رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل سے کہہ دیجئے اللہ کریم کے دربار دربار میں جا کے عرض کر دے انا ربی رازل انا ربی رازل انا ربی رازل اگر سارا مال لٹا کے اللہ راضی ہو جائے تو صدیق کو سودا سستا ہے دل کی نیت کیا تھی کون راضی ہو بدنی عبادت کریں تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو مالی عبادت کریں صحابہ تو دل کا ارادہ کہ کون راضی ہو اس جیسی سچی نیت والا آپ کو کوئی نظر آئے گا ہم دعوی کر سکتے ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن دعوی کر سکتے ہیں بات توجہ سے سننا تو تمہید کے ساتھ بیان کروں جب صحابہ کرام کے دل کی نیت یہ تھی کہ ہمارے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے اور جو عمل خدا کی خالص رضا کے لیے کیا جائے اس عمل کے قبول ہونے کے اندر شک ہو سکتا نہیں ہے صحابہ کے دلوں کی اللہ نے صفائی دی کہ میری رضا کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے اور جو کام خالص خدا کی رضا کے لیے ہو اس کے قبول ہونے کے اندر شک نہیں ہو سکتا جب صحابہ کرام کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت کے اندر شک بھی ہو سکتا ہے آپ کی اور میری نیت مشکوک ہے پر صحابہ کی نیت مشکوک ہو نمبر دو الفاظ میرے قابل غور ہمارے امال تو مشکوک ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے کہ کوئی نہ ہمارے دل کی نیتوں میں جو فرق آ جایا کرتا ہے پر صحابہ کرام کے امال قبول ہی قبول ہیں ان کے دل کی نیت جو ٹھیک ہے پر اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین ترف لا ترفعوا کا فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بازے کم ان تحبت آمالکم وانتم لا مالو سنو او میرے نبی کے یارو او میرے نبی کے خدمت گارو او میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والو یہ تو ٹھیک ہے امال کم تمہارے امال کے قبول ہونے میں شک امال کم تمہارے دل کی نیت بھی ٹھیک تمہارے امال بھی ٹھیک تمہارے اعمال بھی قبول لیکن خیال کرنا اگر تم سے میرے نبی کے یارو میرے محبوب کی گستاخی ہو گئی تو تمہارے قبول امال بھی میں اللہ برباد کر کے رکھ دوں گا اتنی لمبی تمہید اسی عنوان کے لیے عرض کی توجہ کی ضرورت ہے ہمارے اعمال مشکوک ہمارے دل کی نیت مشکوک صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک اور صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت میں بھی شک توجہ کرنا جب نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے آمنا کے لال کی گستاخی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے تو نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمارے مشکوک اعمال بھی بچ سکتے صحابہ کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے اگر رسول کریم کی ذرا سی توہین ہو گئی تو ہمارے مشکوک اعمال جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی برباد ہمارے مشکوک روزے بھی برباد ہمارا مشکوک حج بھی برباد برباد ہمارے مشکوک صدقات بھی برباد ہماری مشکوک خیرات بھی برباد جب نبی کی بے ادبی کی وجہ سے نبی کی گستاخی کی وجہ سے قبول اعمال نہیں بچتے تو مشکوک اعمال بھی بچ سکتے کیوں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر قبول اعمال والے میرے نبی کے یارو اگر تم سے میرے نبی کی ادنا سی توہین اور گستاخی ہو گئی تو خیال کرنا تمہارے امال تمہارے پاس محفوظ نہیں رہیں گے اللہ وہ کیسے ایک گوشہ سے آپ تھک تو نہیں گئے ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں بس اللہ کریم فرماتے ہیں یا الذین آمنو او ایماندارو او میرے نبی کے یارو جس میں فیلور مجلس کے اندر میرا محبوب موجود ہو اے میرا اللہ اگر تیرا محبوب موجود ہو مجلس کے اندر پھر اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا ترف اسواتا کل فو کا سوت نبیج اپنے عملہ پہ ناز کرتے ہوئے میرے نبی کی موجودگی کے اندر ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی اجازت ایک اور دوسرا گوشہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو زور کے ساتھ بلاتے ہو جہاں میرا محبوب موجود ہو وہاں زور سے بلانے کی اجازت اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں اور زور کے ساتھ بلانے کی بھی اجازت ورنہ انتہا بتا مالو کو تمہارے تمام قبول اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اب مالو کم بال تم لو تشورو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا جب کیا مت کے میدان میں آیا بندہ کیا مت کی میں نے تو نہیں مانا کے پاس پیغمبر کا گستاخ بن کے آیا تو علماء دیوبند کو گستاخ کہنے والوں مجرموں نبی کا ادب ہم سے سنو علماء دیوبند کو بے ادب کہنے والوں ادب محمد الرسول اللہ ہم سے سنو صلی ہو میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا دیکھتا ہوں آگے میں پردہ ہٹاؤں گا خیال کرنا کیا مت کے میدان میں آیا بندہ اللہ کریم فرماتے ہیں فجا اللہ منس سمجھے گا میرے نام امال میں بڑے اچھے عمل موجود ہوں گے رب کائنات فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ خیراتیں کرنے والا صدقے کرنے والا تسبیح پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا کونے میں بیٹھ کے ہو ہو کے وظیفے پڑھنے والا قیامت کے میدان میں آئے گا لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی گستاخی والا الزام ہوگا آمنا کے لال کی بے ادبی والا جرم کر کے آیا ہوگا میں اللہ کیا کروں گا جو اللہ منصورا ان کے تمام امال کو ایسے ضائع کر کے رکھ دوں گا جس طرح جلی ہوئی آگ کی راکھ ہوا کرتی ہے پیغمبر کے بے ادب کے اعمال باقی بچ سکتے ہیں نہیں جو پیغمبر کی گستاخی کرتا نظر آئے اس کو کہو حاجی تیرا حج برباد ہے پیغمبر کا بے ادب تیری نمازیں برباد ہیں آمنا کے لال کا گستاخ تیری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہیں جہاں صحابہ کی نیکیاں نہیں بچتی وہاں ہماری تمہاری نیکیاں بھی بچ سکتی نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے رسول کریم پوچھتے ہیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں پوچھتے ہیں میرے یارو ثابت ابن کیس کہاں گیا اینا ثابت معاف لب ثابت کیا ہوا ثابت کے ساتھ ہماری محفل کے اندر نظر نہیں آتا اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر کے بیان کردہ ان الفاظ میں سے محدثانہ نکتا بھی عرض کروں طلب حضرات توجہ کریں رسول کریم پوچھتے ہیں ثابت کہاں گیا نقطہ معلوم ہو گیا رسول کریم کے استفامی انداز سے کہ جو لیڈر ہو جو راہبر ہو اس کو اپنے ورکروں کی خبر رکھنا چاہیے میرے ورکر کہاں گئے کر کیا رہے ہیں ہاں یوں نہیں ورکر کچھ کرتے رہے لیڈر خاموش کرن دیو سی جانے تھے گئی ساڈا کے نا کیا ہوا ثابت کہاں گیا صاحب کرام کہتے ہیں ہم پتا کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا ثابت کے بارے میں راول پنڈی کے دوستوں جس کو تمام چیزوں کا علم ہو اس کو حال پوچھنے کی ضرورت اگر نبی علیہ السلام ماں کان یقون کے عالم ہوتے جو کچھ ہو چکا تمام جانتے ہوتے جو کچھ قیامت اور قیامت کے بعد ہونے والا ہے اگر تمام ذرا کائنات کا علم ہوتا تو ثابت کے حال پوچھنے کی ضرورت ہے میرا نہیں باقی رہتی صحابہ کہتے ہیں پتہ کرتے ہیں صحابہ کرام گئے دروازہ کھٹ کٹ اور میرا عقیدہ کہ پیرانے پیر ایک نہیں الفاظ میرے قابل غور پیرانے پیر عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ تھا حضرت سلطان باہو حضرت علی حجویری بابا غلام فرید خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی تمام اللہ کے نیک ولی ایک پلڑے کے اندر کٹھے کر دیے جائیں پر حضرت بلال کی آنکھ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس آنکھ کے ساتھ بلال نے آمنا کے لال کی زیارت کی تھی تمام کائنات کے ولی ایک طرف کٹھے کر دیے جائیں پر صحابی کی جوتی کی خاک کی شان کا مقابلہ مسئلہ کڑوا تو نہیں ہو گیا کیا ہوا تجھے حضرت ثابت رو رہا ہے گھر کے اندر خیر ہو گئی ثابت تیسرا دن نبی کی مجلس میں نہیں آتا کیا ہوا ثابت کہتا ہے میں تو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں نہیں آؤں گا کیوں وجہ کیا ہوئی ریزن تو بتانا سابت کہتا ہے اللہ پا فرماتے لا سو کا سو تین نبی میرے محبوب کی مجلس کے اندر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا اور میرا آواز اونچا ہے اگر میں آہستہ بات بھی کروں آواز جو میرا اونچا ہوا نبی کی آواز سے بات اونچی ہو جائے گی پھر تو میرے سارے امال برباد ہو جائیں گے میں نے آنا چھوڑ دیا نبی کی مجلس کے اندر تاکہ میرے امال برباد نہ ہو جائیں حضرت ثابت کی پریشانی سنی صحابہ کرام واپس آ گئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یارو جلدی جاؤ ثابت کو بلا لاؤ ہاں جی ثابت جلدی یا رسول کریم بلا رہے ہیں ثابت دوڑتا ہوا آیا روتا ہوا آیا پریشان ہو کے آیا یا رسول اللہ کیا حکم ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثابت میری مجلس میں بیٹھا کر بات پوچھنی ہو تو پوچھا کر گفتگو کرنی ہو تو کیا کر یا رسول اللہ میری آواز جو اونچی ہے نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آواز اگر تیری اونچی ہے تو کیا ہوا تیری آواز اونچی بنانے والا کون ہے تو جان بوجھ کے تو آواز اونچی نہیں کرتا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آواز کو اونچا کیا کرتے ہیں اور نہیں تیری آواز اونچی بنائی خود اللہ کریم نے ہے تب ثابت کو تسلی ہوئی اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے اوپر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اٹھاؤ بخاری شریف علماء سے پوچھو حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نما نبی علیہ السلام کے ساتھ جب بات کیا کرتے تھے اتنا آہستہ یا صفح مح نبی السلام پوچھا کرتے تھے صدیق کیا کہہ رہا ہے فاروق کیا بات کر رہا ہے وہ دوبارہ کہتے تھے نبی پاک پھر پوچھتے تھے وہ سہبارہ کہتے تھے نبی پاک پھر پوچھتے تھے اب زور سے نہیں بولتا ایسا نہ ہو آپ کی آواز آواز سے میری اونچی ہو جائے میری زندگی کی ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں اللہ جو فرماتے لا کم فو کا سعود نبی میرا محبوب جہاں موجود ہو ادب کرنا میرے پیغمبر کا اگر بے ادبی کی آواز اونچی ہو گئی تو امال تمہارے بچ سکتے اگلے لفظ کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوں گے ہوں گے تو کیا کر لیں گے ناراض تھی سو تک کرے سو دم بدم پڑھو درود دم بدم پڑھو درود گاگ آ کے کہتا ہے قوال گا گا کے کہتا ہے ناتھن دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود حضرت بھی ہے آ گئے آ گئے وہ تاج والے سمجھ نہیں آتی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ادھر تو کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود پھر کہتے آ گئے آ گئے جو موجود ہو اس کو تو آنے کی ضرورت میں جب آپ کے سامنے موجود ہوں بیان کر رہا ہوں پھر مجھے آنے کی ضرورت جو موجود ہو اس کو آنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود دوسرا کوال اٹھا آگے آ گئے وہ تاج والے آگے آ گئے میں راج والے آگے آ گئے راج والے تیسرا کوال اٹھا کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ کیا آخنا ہے نبی علیہ السلام کی دعا میں نا سنا ہے آپ ہاں، کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ کہتے ہیں نبی پاک عاشقوں کے گھر آیا کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کو تشریف لانے کی ضرورت یہ کیا دورنگی شروع کر دی رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا تشریف لانے والا کی نہ چھوڑ اور یا موجود بنانے والا کی نہ چھوڑ کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ ہم نے کہا نہیں یہ پیغمبر کی گساخی کر رہا ہے آمنا کے لال کی توہین کر رہا ہے امام الانبیاء کی گستاخی کر رہا ہے کیوں قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے آشے کو وہ جاتا ہے در پر ہاں۔ جو ہوتا ہے آشے کو وہ جاتا ہے راول پنڈی والوں وہ جاتا ہے جو ہوتا ہے عائشے کو وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے اور نبیوں نے توحید دو سکھلائی آ کر نبیوں نے تو ہی دو سکھلائی آ کر جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در مت بشر ہو کے عرشوں تے جا کوئی نہیں سکتا صدقے سدکی وجوہ بشر ہو کے جا کوئی نہیں سکدا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا سرکی دل علا من ہوندا بولنا بشر ہو کے ارشاں جا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا لیا کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے گیا رات کا وقت تھا تقریر جب کی رات کو ہم سو گئے صبح کی جب نماز کا وقت ہوا ازان دی ایک بوڑھے نے ازان دینے کے بعد کہنے لگا ہوں ساری دنیا سہ گئی ہے تو ارشاں تے آ جا چپ کر کے کی کہن لگا ہوں ساری دنیا سہ ہے اللہ کریم فرمایا محبوب ہوں ساری دنیا سو گئی تو ارشا تے آ جا چپ کر کسی کو پتا کسی کو پتا نہ چلے کیونکہ اگر پتا چل گیا نا دیو بندیوں کو تو انہوں نے کہنا ہے جو آئے اور جائے وہ ہر جگہ موجود ہوتا اس لیے کہتے ہیں ساری دنیا سو گئی ساری پتہ کوئی نہیں بھائی احمد شعیب خان جگد ہے کہ ہوں ساری دنیا سو گئی ہے تو ارشا تے آ جا چپ کر کے پھر کہتے ہیں بشر ہو کے تے جا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی ہے اللہ کوئی نہیں سکتا آئے تو ہی دی میدان کے اندر ہم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا نہیں نہیں جو بشر ہو کے ارشا تے جاوے محمد صلی اللہ صلی اللہ ہو ہم نے نعرہ لگا دیا بشر ہو کے ارشاں تے جاوے محمد اتھا کہیں دی جا نہیں علاوے اللہ ہو بات چھڑی تھی دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود پھر سپیکر کھول لیا سلے اللہ نبی نا سلے اللہ نبی بھی موجود ہے اور آواز اونچی کی کہ نہیں بات سمجھے بات اللہ نے قرآن پاک میں کہا جہاں میرا پیغمبر موجود ہو آواز اونچی کرنے کی اجازت ہو اگر یہ عقیدہ رکھا کہ دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود پھر اونچی آواز سے سلاد پڑی تو ساری باتیں برباد ہیں اگر نبی کی موجودگی کا عقیدہ رکھا اور تقریریں خود شروع کر دی ساری زندگی کے امال برباد ہیں اگر نبی کی موجودگی کا عقیدہ رکھا پھر آواز خود شروع کر دیا سلادیں خود شروع کر دی تلاوتیں خود شروع کر دی زور زور سے تو یہ پیغمبر کی گستاخی ہے کہ کوئی نہ ہمارے تو امال بحمد اللہ محفوظ ہیں کہ ہم ہر جگہ نبی کو موجود مانتے نہیں اور میرے الفاظ یاد رکھنا راول پنڈی والوں جو خدا ہر جگہ پہ اس خدا کی مسجدیں بھی ہر جگہ پہ اس خدا کی مسجدیں بھی ہر جگہ پہ جو خدا ہر جگہ پہ اس کے گھر بھی ہر جگہ پہ اور جو محمد ایک جگہ پہ اس کا روزہ بھی ایک جگہ پہ جواب دو مجھے مطمئن مجھے کرو اگر پیغمبر کو موجود مانو گے ہر جگہ اپنی زندگی کے امال کی فکر کرو پھر تم سے بڑا گستاخ کائنات کے اندر کوئی نہیں جہاں میرا محبوب موجود ہو وہاں اونچی آواز سے بات کرنا اونچی آواز سے گراط کرنا اونچی آواز سے تلاوت کرنا اونچی آواز سے سلام پڑھنا اونچی آواز سے سلاد کہنا اونچی آواز سے تقریر کرنا اس سے بڑھ کر میرے محبوب کی گستاخی کوئی نہیں اس سے بڑھ کر بے ادبی کوئی نہیں یا تو موجود ہونے والا عقیدہ چھوڑو پھر یا سٹیج چھوڑو یا ممبر چھوڑو یا سلاتے چھوڑو یا سلام چھوڑو یا من گھر درود چھوڑو اگر موجودگی والا عقیدہ رکھو گے یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑے گی اگر یہ تمام چیزیں قابو کرو گے پھر موجودگی والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا تو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا رب کائنات اللہ کے پاک پیغمبر کو کہتا ہے محبوب اگر تیری گستاخی تیرے سا صحابہ کریں ان کے اعمال نہیں بچتے پیغمبر کی گستاخی کرنے سے دوسری امتیوں کے بھی اعمال بچ سکتے نہیں ہیں ایک گوشہ عرض کر دیا قرآن کی روشنی میں سوچو پیغمبر کا گستاخ کون ہے اور پیغمبر کا عاشق کون ہے میں یار دے کے جا رہا ہوں ایک عنوان پہ بات کی پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر دیکھنا عقیدہ کس کا ہے موجودگی کا اونچی آواز کون کر رہا ہے ایک معیار دے دیا آگے پرکھنا آپ کا کام ہے اللہ الفاظ قبول کرے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم میں